میری آواز آ رہی ہے حمزہ اقبال میری آواز سن رہے <coughs> جی جی وعلیکم السلام میں نے وائس اوکے جی جی جی جی آواز ٹھیک ہے سکائپ پہ Skype call Hamza Iqbal call set drop ہو چکی شروع کریں ہم سب ٹھیک ہو گئی وائس اوکے سکائپ پہ ملک کامران اوے میرے خیال سے اور رحمان بھی شاید چلیں ٹھیک ہے تو اچھی بات ہے لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں مجھے یہ تو بتائیں کم از کم کہ وہ موجود ہیں اپنی موجودگی کے احساس دلائیں یا اوے ہیں تو الگ بات ہے جی ٹھیک ہے اچھا تو ہمارا سبق جو یہ ساڑھے آٹھ سے نو بجے تک ہے اس سبق میں ہم علم النحب شروع کریں جو عوام النحو ہے وہ علم النحو کے بعد ان اللہ عزیز پڑھیں گے اور اس وقت ہم یعنی اب جو کتاب شروع کریں گے وہ ہے علم النحو سب کے پاس موجود انشاءاللہ موجود کہ نہیں بتائیں سب بتائیں کن کن کے پاس ہے اور کن کن کے پاس نہیں ہے کتاب آپ کے پاس بھی ہیں کرایہ کرا جی اچھا جی آپ کے پاس بھی ہیں جی موجود موجود موجود موجود ٹھیک ہے اچھی بات بہت معشو جی ہاں میں دیکھ رہا ہوں ایسے میں سارا میرے پاس تو دیکھیے اپنی کتاب کے سامنے اسے آن کریں کھولیں اسے اور ان کے پاس کتاب ہجم میں موجود ہے تو وہ اپنی کتاب کھولیے اور دیکھیے دیکھ رہے دی کتابیں موجود ہونے ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ شریک ہیں ٹھیک ہے ویسے موجود ہونا نام سے نہیں بلکہ ساتھ آپ نے کام سے بھی اپنے دماغ سے بھی بتائیے کہ آپ موجود ہیں ٹھیک ہے نا جی الحمد للہ وقفا وسلاۃ وسلم اما میں پڑھوں گا آپ لوگ پڑھتا چلا جائے میں آرام آرام سے ٹھہر کے پڑھوں گا ایک دعا ہے وہ مانگتے ہیں سب مل کر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کتاب کو آسان بنائے اور خیر عافیت کے ساتھ اس کی تکمیل ٹھیک ہے میں دعا پڑھوں گا اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیے رب یسر ولا تمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح رب يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح رب يسر ولا تعسر ہمارے لیے اس کتاب کو آسان بنائے اور ہمارے لیے مشکل نہ بنائے اور یہی ہم اللہ رب العزت سے مدد مانگتے ہیں اور وہی اللہ رب العزت اس کھولنے والے اور آسان بنانے والے اللہ تعالی ہمارے لیے اس کو آسان بنائیں اور خیر و عافیت کے ساتھ اس کی تکمیل فرمائیں اور ہمیں اس کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائیں اس کو جس وسیلے سے اور جس وجہ سے ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالی ہمیں وہ مقصد عطا فرمائے اور ہمیں جو ہے علم النحب جو نحب کا علم ہے جو ایک فن ہے وہ ہمیں صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور پھر اس ان علوم کے ذریعے سے اور ان فنون کے ذریعے سے اصولی شریعت جو کہ قرآن و حدیث ہیں ان کو سمجھنے کی صحیح میں اللہ رب العزت ساتھ ضرور میں دعائیں کیا کریں اپنے لیے اپنے علم کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ذات ساتھ ضرور شریک کیا کریں ایک طالب علم کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے قبولیت دعا کا وقت ہے زمانہ طالب علم تو حتیٰ کہ طالب علم کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ فرشتے اور حتیٰ کے سمندروں کے اندر کی مچھلیاں جو ہیں وہ اس کے لیے دعا تک کرتی رہتی ہیں تو یہ ایک بہت ہی برکت والا ایک ماحول ہوتا ہے تو اس لیے بشر عید ہیں کہ آپ بالکل خالص ہوں اور مخلص ہوں دین کے لیے تو آپ بالکل پھر اس کا مستحق ہیں کہ مچھلیاں تک آپ کے لیے دعا کریں گے تو ایسے مرحلے میں آپ ہمیں ضرور دعا میں یاد رکھیے گا کوئی نہیں جانتا کہ اس کی قدر کیا ہے آسمانوں میں یا اللہ رب العزت ہاں اس کا مرتبہ کیا ہے کوئی کچھ بس ضرور دعا کیجیے اور دعا میں یاد رکھا کرے خوفوں تما مسلمان جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت میں لگا رہتا ہے خوفوں تما کہ اس کے دل میں تو خوف بھی ہوتا ہے کہ کیا پتہ میرا یہ سب کچھ رائے گانا جا رہا ہو میں عبادت تو کر رہا ہوں لیکن وہ پوری پوری نہ ہو رہی ہو لہٰذا خوف بھی ہوتا ہے لیکن ہوتا مغا اور ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں یہ امید بھی ہوتی ہے عزت کی ذات بخشنے والی ذات ہے وہ ضرور بخشے گی اور ضرور میری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرمائے گی تو اس لیے ضرور اللہ رب العزت سے اپنے علم میں اضافے کے لیے اور اپنے ذہن کے وسیع ہونے کے لیے اور اپنے اساتذہ اور اپنے والدین کے لیے ضرور دعا کیا کریں جی دیکھیے کتاب کو الحمد للہ واحد سب سے شروع میں لکھا ہے الحمد للہ رسول کریم یہ حضرت نے جو کتاب شروع کی ہے کتاب ہے جناب مولانا مشتاق اللہ تعالی کی انہوں نے یہ کتاب تعلیف و تصنیف کی ہے تو اس کے بعد میں لکھا ہے سلاد کے بعد علم النح ترکیب ٹھیک علم النحو تعریف کی ہے سب سے شروع میں تعریف تو اس کی تعریف کرتے ہیں عربی کا علم نحو علم نحو علم نحو ہی ہے عربی کے علم نحو اگر کسی اور علم میں بھی اگر ایسا ہو کہ اس کے لیے بھی ایسے فن پڑھایا جاتا ہو نہیں آپ ایسا کیجئے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بک کھولتے ہیں تو کال ڈراپ ہو جاتی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ کال کو مت ڈراپ مینیمائز نہ لیں آپ آپ کو جو کے سامنے اگر کھلی ہے اسے مینیمائز کر لیں تو اس کے بعد آپ جب کتاب کھولیں گے پی ڈی ایف میں تو کال ڈراپ نہیں ہوگی جو ہی آپ کے پاس اسکرین پہ اگر آپ کے سامنے شکایت کھلتی ہے شکایت پہ کال آتی ہے آپ اسے ریسیو کرتے ہیں آپ اسے ریسیو کرنے کے بعد منیمائز کر لی اور جا کر آپ جہاں سے کتاب کھولنا چاہتے ہیں جہاں بھی آپ نے رکھی ہوئی کتاب جس فولڈر میں بھی ہے آپ اس کتاب کو کھولیے بالکل آپ ایسا نہیں ہوگا کہ کال کر رہے ہوں گے یا کال ڈراپ کر کے جاتے ہوں گے تو ایسا مت کیجیے ایسا کریں گے تو ظاہر ہے کال تو ڈراپ ہی ہونا ہے خیر ہو جائے گا انشاءاللہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ ایسا ہو جی ٹھیک تو علم کی انہوں نے سب سے پہلے تعریف کی ہے کہ عربی کے علم نحو میں نے بتایا آپ کو کہ اگر کوئی اور جو جو چیز ہے فن ہو یا کوئی ایسی زبان ہو کہ جس کو سیکھنے کے لیے قواعد کی ضرورت ہوتی ہو تو اس کے لیے بھی اگر کسی علم کو کہا جاتا ہو علم نحب تو ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ یہی ہے کہ عربی کے علم نحب مطلب آپ یہی سمجھیں کہ علم وہ علم ہے کہ جس میں اسم فعل حرف کو جوڑ کر جملہ کی ترکیب اور ہر کلمہ کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو دیکھیے مطلب کیا ہے کہ ترکیب اور جملہ بنانے کا طریقہ ہمیں آ جائے کہ ایک ٹکڑے ٹکڑے جو جملے ہیں ان کو ملا کر ایک کلام کو بنانا ہے ایک مرکب کر کے بنانا ہے تو اس کو ہم کیسے بنائیں گے وہ ہمیں جو حاصل ہوگا وہ علم سے حاصل ہوگا یعنی کہ اسم کی کیا تعریف ہے فیل کی کیا تعریف ہے حرف کی کیا تعریف ہے تو بہرحال ان مختلف چیزوں کو ملا کر ایک کلام اور ایک ترکیب اور ایک مرکب اور ایک مجموعہ بنانے کا نام کیا ہے علم نحو ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے اور ہر کلمہ کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو مطلب اگر کوئی آپ نے چند جملوں کو ملا کر تو جی ٹھیک ہے دیکھ لیں آپ پھر ایسا کر لیجئے کہ آپ اپنے پاس اگر آپ کو ایسا مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ دیکھ لیں کل کتاب لے لیجیے آپ ہوں جی ٹھیک ہے تو میری آواز آ رہی ہے نا آپ کو قرآن کریم آپ سن پا رہے ہیں میری بات پہ آواز کلیئر ہے سب ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک کر لیں آپ انتظام کر لیں کتاب کا حمزہ اقبال وائس اوکے تھی ٹھیک ہے اچھا اللہ تعالیٰ دعا فرمائے ہماری تھوڑی لائٹ کا مسئلہ ہے اور شاید میرے پاس چارجنگ بھی کم ہے لیپ ٹاپ میں تو دن سے نہیں ہے زہر کے بعد سے نہیں ہے تو کیا ہوا ہے دعا فرمائیے گا اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائیے تو دیکھیے ہم تعریف کریں عربی نہ وہ علم ہے جس میں اسم فیل حرف یعنی کو ان کو جوڑ کر جو بنانے کی ترکیب اور ہر کلمہ کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو جو کلمہ بنے گا اس کے ساتھ اس کی آخری حرف آخری کیا ہوگا یعنی آخری حالت کیا ہوگی پیش آئے گی ضمہ آئے گا یا کسرہ یعنی زہر آئے گی یا زبر یعنی فتح یعنی زبر آئے گی تو اس کے آخری حرف کیا ہوگا اس پر کیا اعراب آئیں گے تو یہ بھی ہمیں کس سے حاصل ہوگا علم نحو سے حاصل ہوگا ٹھیک ہے جیسے کہہ رہے ہیں فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ غرض وغیرہ بتا رہے ہیں کہ فائدہ کیا ہے اس علم اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولنے لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہے ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ انسان جب بولتا ہے تو اس کو قواعد کیا ہوگا اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی جیسے مثلاً کہتے زید دار دخلا فی اب یہ چار حروف ہیں زید زید الگ ہے ہے ہے دار دار کے معنی کو کہتے اور وہ ہے نام ہے دخلا یہ فیل ہے فی حرف ہے تو اسم بھی ہو گیا فیلا یہ چار کلمے ہیں کہہ رہے ہیں ان چاروں کو جوڑ کر ایک جملہ بنانا ہے اور اس کو صحیح طور پر ادا کرنا یہ ہم کیا کریں گے اس کا جملہ داخلہ دخلاد فی دارن یا دار ٹھیک ہے تو یہ جملہ ہم اس طرح یہ جملے کو ترکیب دینا ہے اس کو مرکب کرنا ہے کیسے کس کو پہلے لانا ہے کس کو بعد میں لانا ہے یہ سارے کا سارا علم ہمیں کس سے حاصل ہوگا علم سے حاصل ہوگا پھر آگے اس کا موضوع بتا رہے ہیں کہ اس علم کا موضوع کیا ہے اس علم کا موضوع کلمہ اور کلام کلمہ کیا ہے اور کلام کیا ہے وہ آگے وہ بات بھی آ رہی ہے کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں کلام کلام ہے کہ جملہ ہے مکمل ایک کلام ہے وہ کئی سارے جملوں میں مل کر بنتا ہے کلمہ کیا ہے اس کی تعریف بھی کل سے آگے آ رہی ہے تو گویا ہم نے آج اردو ہے اردو میں لکھا ہوا ہے اور میں نے آپ کو وضاحت بتا انہوں نے آگے سے سال بھی دے کر بتا دیا فائدہ کہ سلم کا ہے ٹھیک ہے نا اس کو حاصل ہونے کا تعریف اس کی کیا ہے کہ اسم فعل حرف ان چیزوں کو ملا کر یا ان جملوں کو ملا کر ایک مکمل جملہ اور ایک کلام بنانا یا اس کی ترکیب کا آنا تو یہ کیا ہے علم سے حاصل ہوتا ہے اس علم کا یہ ہے کہ انسان کو کیا ہے عربی زبان بولنے لکھنے